نتیجہ بھی کوئی ہوتی ہے اس کا نتیجہ کتاب اللہ طالبہ کے چھٹے باپ نے عنوان کے ساتھ رہے ہیں یا اس بات کو شروع کر رہے ہیں کہ تکلیف کا دل کیا ہے انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے اسے تکلیف تکلیف کا راز کیا ہے کا رس جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا استعمال ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں کہ چاروی نمازیں اور نمازیں یعنی وہ عمارتیں جن میں اونچی آواز سے شرا کی جائے مغرب عشاء فجر سب میں ان کی آواز اجلاس کی جاتی ہے اور تیسری ہے جیسے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اثرات کا علم اللہ ہوئی باتیں راز بھید کہ راز کیا ہے اس کا بھید کیا ہے اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے یہ تو ہے صرف اور تکلیف کا مطلب یہ ہے انسان کو اس چیز پر مجبور کرنا جو جوا کے خلاف ہے اور تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کو اس چیز پر آمادہ کرنا جو اس کے نفس کی خواہش کے برعکس ہے تکلیف ہمارے ہاں دکھ کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے ناگواری کے معنی میں پریشانی کے معنی میں آدمی کو تکلیف پہنچی یا اللہ تکلیفوں سے سے تمہیں کیا تکلیف ہے یہ سب جگہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں ناگوار گزری گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہ آنا تکلیف نہیں ہے دل خوش ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم پانی سے نہ آنا تکلیف نہیں ہے انسان کو اطمینان ملتا ہے اور ان کے برعکس اگر کر دیا جائے تو انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گرمیوں میں گرم پانی سے نہ آئے اور سردیوں میں ٹھنڈے سے نہ آئے اور تکلیف تیسرے لفظ بنائے مقلف اور ایک لفظ ہے مقلف مکلف جس کو تکلیف دی جائے جس کو پابند بنایا جائے لا يكلف الله نفسا الا وسعها اور اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس آدمی کے بس میں ہے لا متو اللہ کسی بھی انسان کے نفس کو اس کی جان کو اس کی خواہش کے خلاف عمل پر مجبور نہیں کرتا مگر اتنی رحمت دیتا ہے جتنا آدمی اٹھا دے منتظر جس کا انتظار کیا جائے مبارک جس کو برکت دی جائے مکلف جس کو تکلیف دی جائے پابند کیا جائے منتظر جو انتظار کرتا ہے میں آپ کا منتظر تھا یعنی آپ کا انتظار کر رہا تھا ارے آپ تو منتظر ہیں یعنی وہ ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا آپ بڑے مبارک ہیں یعنی وہ آدمی ہیں جسے برکت دی گئی اور اللہ مبارک ہے برکت دینے والا مبلک انسان جسے تکلیف دی گئی پابند بنایا گیا اور مکلف لام کی زیر کے ساتھ اللہ جو کہ انسانوں کو لا اللہ وسعها ایسی ہی اللہ پابندی دیتا ہے جس کو انسان گوارا کر سکے انسان کی حد سے بار بار نہیں ہوتی اللہ اگر یہ کر دیتا کہ انسان اپنے سے سو گنا زیادہ بدل اٹھائے اور انسان اٹھا نہیں سکتا تو یہ اللہ تکلیف ایسی چیز کی دے رہا تھا جو انسان نہیں کر اللہ کہتا ہے میں نے جتنی شریعت نازل کی ہے اس کا تمہیں مکلف پابند بنایا ہے وہ سب کی سب ایسی ہے جو تم کر سکتے سستی سے نہ کرو یا نافرمانی سے نہ کرو یا بغاوت کی وجہ سے نہ کرو تو ایک الگ بات ہے لیکن کسی آدمی کے لیے ہمت کرے تو مشکل نہیں ہے کہ رات کو نیند پوری کر کے بجر جماعت سے پڑھ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ وضو کرے اور آ کے نماز پڑھے حج کرنا چاہے تو حج کرائے زکات دینی ہو تو دے دے اللہ بس اتنا ہی پابند بناتا ہے جتنی پابندی کسی انسان کے بس میں ہوتی ہے اللہ اس سے بڑھ کر پابند نہیں بنا یہاں اور لوگوں نے جنگلوں میں رہنا مخلوق خدا سے ہٹ کٹ کر رہنا خود شروع کر دیا تھا انہوں نے خود بس یہ بات ایجاد کی ماں تک اپنا عالم ہم نے تو عیسائیوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے آباد ہو جائے لیکن جب انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگائیں کہ ہم آئندہ جنگلات میں رہیں گے اچھے کھانے نہیں کھائیں گے اچھے لباس نہیں پہنیں گے راہب اور راہبائیں بند کر رہیں گے شادی نہیں کریں گے تو اللہ نے کہا حق کا رعایت تو جو مجھ سے وعدہ کیا تھا نالائق کی بھی پابندی تو نہیں کر سکے کیسے پابندی کرتے اس لیے کہ انسانی فطرت کے خلاف تھا اللہ نے اس کو مکلف انسان کو بنانا نہیں تو صرف تکلیف کا مطلب یہ ہوا کہ دادا نے انسان کو جو پابند بنایا ہے اس کا بھید اور راز کیا اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جو اب بھی پڑھے لکھے لوگوں میں سوال اٹھتا ہے لوگوں کی ہی ہیں ایک سطح ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کیوں فرض ہے اور کیوں نہیں ہے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نماز فرض ہے یا نہیں پڑھنی ایسے بھی ہیں پتھر توڑنے ہیں اور آزان ہوئی اور آ کر نماز پڑھ لی اس سے عمر بھر یہ نہیں سوچا کہ نماز اللہ نے فرض کیوں کرا دی اس نے کہا عبادت ہے بس کرنی ہے باپ دادے کرتے تھے ہم بھی کرتے ایک سیڑے اس کے مقابلے ذرا شعور آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نماز کی پابندی کیوں ضروری کرا دی ہے پھر اس کا راز وہ دریافت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ایک اس سے بھی زیادہ فلسفیانہ سوچ کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کو اس کائنات میں اور کوئی نہیں ملاتا جس پہ ہر زکات روزہ یہ چیزیں بند ہوتی ہیں آخر میں ہی کیوں انسان ہی کیوں ہمیں اللہ نے پابند کیوں بنایا ہے جتنا جتنا علم شعور ادراک کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں فرق یہ ہے ہمارے زمانے میں اور پچھلے زمانے کے پڑھے لکھے مسلمانوں میں کہ ان میں یہ سوال پیدا ہوتے تھے لوگ جاتے تھے علم حاصل کرتے تھے اور اہل علم کی مجلس میں جاتے تھے تو علماء خود ایسے سوال اپنے پاس سے پیدا کر کے جواب دیتے تھے یہ کسی جاہل نے نہیں پوچھا تھا کہ لگانا کیا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے یہ کسی پتھر پوچھنے والے کے دماغ میں یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا آدمی پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کے سوالات تھے جنہوں نے فلسفہ پڑھا منطق پڑھی ریاضی پڑھی یہ سب چیزیں پڑھی اور اس کے کے پڑھنے بعد ان کا ادراک اور شعور اتنا بلند ہو گیا کہ ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے لیکن اس زمانے میں مسلمان ایسے تھے جو علماء خود بھی یہ سوالات پیدا کرتے تھے اس کے جوابات دیتے تھے امام رحمت اللہ ایسے سوالات بڑے پیدا کرتے ہیں پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ راضی سوال پیدا کرتے ہیں اور جواب اس کا سو کے بعد کہیں آئے گا اب آدمی سو پڑھتا نہیں تو آدمی کہتا ہے یار اس سوال کا جواب آپ آئے گا تو محققین نے کہا کہ راضی کے نام راضی رحمت اللہ علیہ کے سوال نقد ہوتے ہیں اور جواب ادھار پہ ہوتا ہے پتا نہیں دے گا یا نہیں دے گا اور ایسے ہی جب سوال پیدا کرتے تھے ساتھ ہی جواب بھی دیتے تھے امام شاطی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں ایک سے ایک سوال اور اس کا جواب ابن کو دیکھیں رس کا دیکھے لیکن اس زمانے کے مسلمانوں میں اور اپنے بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ علم کو پھیلاتے تھے اور لوگوں کو اوپر کی سطح کی طرف لاتے تھے اور لوگوں میں شوق تھا علم کا پڑھنے لکھنے کا تو لوگ ایسی مجالس میں جاتے تھے پڑھتے لکھتے تھے اور وہ اپنے شعور کو ادراک کو علم کو بلند کرتے تھے اتنا علم تھا ان لوگوں کی مجلس میں کہ محدثین میں بڑے بڑے حضرات جنہاں مخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی استاد ہیں وہ کہتے تھے ہمیں ماں پر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے وہ علم کی بات بیان کر رہے ہوتے تھے ہماری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھ کے سنیں ہم چپ کر کے سونے میں کھڑے ہو کے سنتے رہتے تھے کہ حضرت امام رحمت اللہ علیہ کیا وہ اتنا بلند علم ہوتا تھا اور اب کے مسلمانوں میں اب نے فرق یہ ہے کہ لوگ بجائے کے جمپت کی طرف اٹھے اور علم کو حاصل کریں وہ علم میں کوئی نئی بات سن لیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی ہماری سطح پر آ جائے اور جاہدانہ باتیں کرے کس سے کہانیاں سنائے خوبصورت آواز ہو یہ چیزیں ہم اپنے علم میں اضافہ نہ کریں اس کا ضرور یہ ہے سب سے بڑا ہے اس کو نیچے لاؤ ہر آدمی جس کا علمی کو دو کاٹ سے بلند ہو ہم اپنا قد بلند کر کے پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں اس کے پاؤں ضرور کاٹ سکیں سکے ہمارے نہ ہونا ہو وجہ سے اہل علم کی ترقی یا مسلمانوں کی ترقی رک گئی کہ انہوں نے علم کو اس اعتبار سے جانتا نہیں شامل اللہ رحمۃ اللہ اللہ رضی میں ایسے سوالات اٹھاتے ہیں اب سوال یہ اٹھا کہ صرف تکلیف انسان ہی کو اللہ نے پابند کیوں بنا ہے انسان ہی خدا کے احکامات پر عمل کیوں کرے باقی جان کیوں نہ عمل کرے جنات ہیں فرشتے ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں یہ ساری خدا کی مخلوق ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سر اور بھید کو کھولا ہے اور اس کے جوابات میں عقل اور نقل دونوں کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کی بات کرتے ہیں کہ نقل میں کیا آیا ہے کتابوں سنت میں رحمت اللہ علیہ کی تھی اور بہت سے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سوال پیدا کرتے ہیں سوال کے بعد اس کا عقل سے جواب دیں گے پھر نقل سے جواب دیں گے نقل سے جواب دیں گے پھر عقل سے جواب دیں گے صاحب ہدایہ ہدایہ کی بڑی مشہور کتاب ہے رحمہ اللہ وہ اپنی ہدایات میں سوال پیدا کرتے ہیں پھر اس کا جواب عقل سے دیتے ہیں عقل سے دینے کے بعد وہ اور نقل پہ لے آتے ہیں کہ کتاب و سنت ہے امام صحابی رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب وہ نقلیات سے دیتے دیتے دیتے دیتے آپ ہیں اپنی یہ نظر اور اس ایک سوچنے کی غور طلب بات بھی ہے وہ غور طلب بات میں پھر عقل پہ آ جاتے ہیں کہ انسانی عقل کیا کرتی ہے شاہ شاہ رحمت اللہ علیہ پہلے رقم پہ آ گئے ہیں کہ خدا کی کتاب کیا کہتی ہے پھر عقل پہ آ کر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آخر کیوں مکلف ہے باقی چیزیں کیوں مکلف نہیں ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس عنوان کے بعد عبادت جو اس کی شروع فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اتنا رقم العمان کاما واضح یہ آئے وہ لائے ہیں کہ انسان کو مکلف بنانے کا راز کیا ہے اب اس آیت کی تشریح سن لیجیے پھر اس کے بعد شاہ صاحب اللہ علیہ نقل کی تشریح پیش کریں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کے باعث میں جہاں وہ ختم ہو رہی ہے بالکل تقریباً اس کے آخر پہ بہتر نمبر آیت میں اشار فرمایا ان ناغر امانت عادت سماوات اور ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں میں یا ملنا انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کے اٹھانے سے وہ اشفق نہ منہا اور آج آ گئے اس سے وہ حملہ انسان اور انسان نے اسے اٹھا دیا امانت کو ان نہ ظلم اور انسان بہت سادان ہے انسان بہت ہی ان پڑھ ہے کہ جو اللہ المنافقین اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو جو منافق مرد ہیں منافقات جو منافق عورتیں بل مشرقین مشرق مردوں کو بل مشرقات اور جو مشرقہ عورتیں ہیں اللہ ان کو بھی عذاب دے گا اور اس امانت کو اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ الامین اللہ ایمان والوں کی توبہ کو قبول کرے گا مردوں کی المومنات اور ایمان والی عورتوں کی مکان اور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ مفرت بھی کروانے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا عقائد کریمہ میں دو ترجمے کیے گئے اور لغت کے اعتبار سے اور تفصیل کے اعتبار سے دونوں ضرور مطلب۔ امام بیتابی رحمت اللہ علیہ غزالی متابعین میں بہت سے بزرگ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ ایسے کیا ہے اسے دیکھیے امانت علامات ہم نے امانت کو بیچ کیا امانت کا مکلف بنایا آسمانوں کو زمین کو اور پہاڑوں کو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم امانت نہیں کھاتے ہم امانت نہیں لیتے وشوق نہ ملا اور آجیز آ گئی اس سے وہاں لال انسان اور انسان نے اسے اٹھا لیا انسان نے امانت لے لی ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ جو بالکل ٹھیک ہے بالکل تفصیل کے مطابق ہے صاحب کاموس نے بہت سے اور لوگوں نے اور جناب مولانا کرم شاہ جو تھے انہوں نے اپنی تقدیر میں ان نے بالکل اس کے برعکس ترجمہ کیا اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ ترجمہ کیا ہے امانت ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر زمین پر بل جیوال اور پہاڑوں پر ہی انہوں نے امانت کو اٹھا کر خیانت سے انکار کر دیا انہوں نے کہا امانت لے لی ہے بڑی ذمہ داری ہے اب انہوں نے کہا اللہ کہ خیانت نہیں کریں گے وہ اشف نمینا آج آ گئے وہ حملہ ہر انسان اور انسان نے کیا کیا حملہ آج سے اٹھایا اور خیانت کر دی ان کا اور انسان نے ظلم کیا اور جاری ہے اور اس خیانت کے نتیجے میں اللہ اور منافقات وغیرہ وغیرہ پوری آ گئی نتیجے میں جو مشرق مرد اور عورتیں منافق مرد اور عورتیں تین آزاد کیا جائے گا اور جو مومن مرد اور عورتیں تھی اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا یہ دو ترجمے کیے گئے اور دونوں بالکل درست ایک ترجمہ ایسے جسے جو کے قابلین نے رائے اللہ بڑے بڑے اثرات نے ترجیح دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور لغت کے اعتبار سے دوسری طرف جو گئے ہیں بعض حضرات جو پیر صاحبان ہیں جو گریزی مختلف کرتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہے لکھا ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ میں گنجائش دونوں کی جب علم نہیں ہوتا نظر وسیع نہیں ہوتی تو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ٹکڑے ہو جاتی ہیں اس لیے جہاں بھی اختلافات ہوں وہاں آدمی مزید تحقیق کرے مزید تحقیق کرے آخر پر پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ باقی دونوں ہی درست ہیں یہ بھی سچ کہتا ہے وہ بھی سچ کہتا ہے یہ بھی درست کہتا ہے وہ بھی درست کہتا ہے آپ اس کو دیکھیے اب یہاں پر دونوں چیزیں فٹ آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیش کی امانت یہ بات بات کی ہے کہ امانت ہے کیا چیز پیش کیا آسمان ہوگا زمین پر اور پہاڑوں پر پابند یعنی نہ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا انہوں نے جو امانت دیکھی اگلا جملہ وش وقت میں تھا ڈر گئے انہوں نے کہا رب یہ جو امانت ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے رب ہم نہیں اٹھا سکتے کوئی اس پہ گڑبڑ ہو جائے امانت سے ایک طرح سے سمجھ لیجیے اطاعت مراد ہے خدا کی خدا کی فرما برداری کہ اللہ نے آسمان سے پوچھا تم میرے فرما بردار رہو گے زمین سے پوچھا پہاڑوں سے پوچھا انہوں نے کہا رب ہم پر یہ امانت پیش نہ کر جس کام پہ لگا کے ہم کرتے رہیں گے اور یہ جو باقی تکلیف ہے یہ کوئی اور کرے شرعی احکامات کسی اور پر آئے وہاں مانا انسان انسان نے کہا اللہ عذاب اور ثواب کی جو تکلیف دینی ہے مجھے دے دے میں اس پہ عذاب بھی پاؤں ثواب بھی پاؤں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا انسان نے اپنا سر اس دوسری میں دے دیا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے پیش کی امانت آسمانوں زمینوں اور زمین اور پہاڑوں پر انہوں نے امانت کو لے کر انکار کر دیا امانت اٹھا لی ہمارا کس مطلب اٹھانا حاملہ خاتون کو اسی لیے کہتے ہیں کہ بوجھ اپنے ذمے کر لیتی ہے اٹھا لیتی ہے بالکل اسی طرح انہوں نے اٹھا دیا امانت کے بوجھ کو پہاڑوں میں بھی آسمان میں بھی زمین میں بھی جب اٹھا لیا تو پھر کیا ہوا بھائی پکنا میں تھا اور وہ پھر آجیز آ گئے انہوں نے کہا اللہ تیری امانت ہے ہم ڈرتے ہیں خدا کبھی خیانت نہیں کریں گے اللہ نے سورج کو لگا دیا چلتا رہے سورج چلتا رہا پہاڑوں کو جما دیا جمے رہو جمے رہے اللہ نے آسمان کو اوپر کھڑا کر دیا کھڑا رہے کھڑا رہے زمین کو نیچے جامد کر دیا اللہ کہتا ہے زمین کو ہر کر نظر آ جاتا ہے سب نے خدا انسان نے بھی اس زمانت کو اٹھا دیا کہ نہ میں بات کروں گا لیکن کیا کیا اس نے اس نے قیامت کر دی دیجیے بولا تو نہ آسمان ظالم و جاہل بنے نہ زمین ظالم و جاہل بنی نہ ہی پہاڑ ظالم و جاہل بنے بنا تو انسان بنا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافقین اور منافقات اللہ عذاب دے گا منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور ان کی اللہ کو بھی کر دونوں ترجمے درست ہو ایک ترجمے میں پچھلی بات محنت کرتے دوسری جو گھنڈی ہے دوسری جو بات کھلنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے یہ جو نام آیا ہے نا ان کا نظمن جو کہ انسان غالب ہو جاہل ہے نہیں اور سے اللہ المنافقین تاکہ اللہ تعالی یہ تاکہ کا لفظ جو ہے نا اس کو اس پہ غور کیجیے سے منافق مردوں اور عورتوں یہ جو لام آیا ہے یہاں یہ کس لام عربی میں پندرہ سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا دان کو آ جائے آدمی کو اگر ترجمہ کرنے بیٹھ جائے حضرت شاہ القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر گئے اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ اکبری مسجد جو اب دریافت ہوئی ہے ایڈورڈ پارک میں جہاں بھی ایڈورڈ کا خود لگا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے ہم نے دیکھا تھا ایک جگہ کو ہم سمجھ گئے کہ یہاں یہ مسجد ہوگی وہاں پیدل راستہ ہے لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنے قدم پہ وہاں سے تھی اتنے قدم پہ چل کے دیکھا لیکن جب اٹھارہ سو ساون کی جگہ آزادی ہوئی تو انگریزوں نے سب چیزوں پہ مٹی دلوا دی اور زمین میں دس کی اب ایک مسلمان وزیر آ گئے ہندوستان اور انہوں نے حکومت ہند سے کہا کہ جتنے بھی پرانے کھنڈرات ہیں ان کی تلاش کی جائے مسلمان ہندو سکھ جتنی بھی یادگاریں ان کو نکالا جائے تاکہ ہمارا قومی ورثہ محفوظ رہے تو ٹھیک اس جگہ کو انہوں نے کی اور وہاں اکبری مسجد نکلا یہ وہ اکبری مسجد ہے جن کو معلوم نہیں اب کب تک وہ صاف کریں گے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں یہ وہ مسجد ہے جہاں شاہ عبد العادق صاحب احمد اللہ نے کئی آن بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور جس دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے وہ دیوار کیا پڑ گئی اتنی مدت تک بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ ہی کرتے رہے اور کوئی کام نہیں جو پڑھاتے تھے بخاری شریف وغیرہ وہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے اس مسجد میں بیٹھ کے کام کیا اور کیا کیا اپنے بھائی اور عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے بڑے بھائی کے حضرت تو اس کے حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل امین قرآن مجھ پہ لے کے نازل تو انہوں نے کہا بھیا بھائی تو ختم ہو گئی قرآن نازل ہو چکا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی ایسی خدمت کریں گے کہ جب تک قرآن باقی ہے آپ کی خدمت بھی باقی ہے کچھ دن کے بعد حضرت آئے اور عرض کیا کہ بھائی اگر آپ دو چیزوں کا وعدہ فرما لیں سال میں دو جوڑے کپڑے مجھے دے دیا کریں سلے دے اور دو وقت کا کھانا بس تو جیسے ہمارے بابا شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے اب زمانہ بدل گیا ہے میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں صاحب اللہ اللہ اپنا بھائی میرے پاس جو آپ ہی شاہد القادر صاحب اللہ علیہ نے باقی زندگی وہاں مسجد میں بیٹھ کے گزار دی حتیٰ کہ بارہ سو پانچ میں یہ ترجمہ مکمل ہوا زمانے کی زبان بدل گئی آج دنیا میں اتنے کروڑوں اربوں مسلمان ہیں اور کتنے عربی دان کتنے جانتے ہیں ایک آدمی کو توفیق نہیں ہے جو یہ سوچے کہ اب زبان اور بدل گئی ہماری اگلی نسلیں انگریزی پڑھنے لگ گئی اردو میں پڑھنی نہیں آتی اور کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی ترجمہ سے چلو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے پر تین انگلش میں لکھتے آج قلطبی بیس جلدوں میں ہے ہی کئی جلدوں میں ہے تین پانچ پانچ جلدوں میں ہے پوری دنیا میں ایک قرآن پاک کی تصویر ایسی اب جو دس پندرہ بیس جلدوں میں ہو تفصیل سے لکھی ہوئی ہو تاکہ ہم اپنی ان نسلوں کو جو یورپ امریکہ آسٹریلیا افریقہ میں اس انگلش کی تفصیل سکیں کہ بچوں یہ پڑھو اور حتیٰ کہ اب ہماری اپنی سوسائٹی میں اتنے بڑے لکھے بچے آج جوان ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں انگلش میں کوئی قرآن دے دیں انگلش میں تفصیل دے دیں ہمیں یہ ہوش بولی کتنے غافل ہو گئے مسلمان کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا انگلش ترجمہ جارج سیل نے کیا اور جارج سیل نے اٹھارہویں صدی کے آخر پر کیا وہ عیسائی کا بڑا بات ہے اس نے کہا آخر مسلمان کیسے کیا ہیں ہماری جن سے جنگیں اور لڑائیاں ہیں اس کو سوچو بھی تو صحیح نواب سے راج الدولہ کے ساتھ پلاسٹک کی جنگ ہوئی لندن میں آپ چلے جائیں میوزیم میں اب تک وہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے نواب سراج الدولہ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ انگلش میں انہوں نے اس کی جو ہسٹری بیان کیا اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر پلاسٹک کی جنگ انگریز ہار جاتے ہندوستان پہ ہمارا قبضہ باقی نہ رہتا ہندوستان ہاتھ سے نکل جاتا پلاسٹک کی جنگ نے اور کام لانے ہمیں ہندوستان دلا انگریز آئی کر چھا رہے اٹھارہویں صدی کے آغاز سے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی اور انگریزوں کے چھانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے طرف تو درد پڑا تو انہوں نے سوچا کہ آخر کی مقدس کتاب کیسی کیا ہے یہ بھی تو ترجمہ کرو نا ترجمہ مسلمان نے نہیں کیا آخر جارج سیل نے خود ہی پرانے پاک کا ترجمہ کر کے عیسائیوں کو بتایا کہ مسلمانوں کی کتاب کیا کہتی ہے ظاہر ہے کہ وہ دین کے کی چیزیں تو نہیں جانتا تھا اس کے بہت سے ترجمے میں اس کی غلطیاں بھی ہیں اب مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بیس پچیس چیزوں میں قرآن کی کوئی آسان تفصیل لکھ دوں ہم اپنی نسلوں کو بچا دیں کم سے کم پڑھے لکھے قرآن باپ پڑھیں یہ چیزیں پڑھیں ہم اس کو نہیں سوچتے حضرت نے فرمایا کہ بابا نے قرآن نے باپ کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا حضرت اللہ اللہ نے بھائی میں چاہتا ہوں اردو ہو گئی زبان میں اردو میں ترجمہ کر دوں بھاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ اور اب قیامت تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اردو میں ترجمہ کرے اور شاہ غالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محتاج اب تک تو کوئی نہیں آیا کتنے متحد ترجمے ہوئے جو بریلوی یعنی حدیث شیعہ سب اللہ نے اپنے اپنے پرانے بات کے ترجمے کیے ہیں ماشاء اللہ اور ایک ایک اچھا ترجمہ بھی کیا ہے لیکن ہر ایک کے سامنے شاہ کا شرف الدین صاحب کا ترجمہ رحمہ اللہ کہ حضرت نے کیا لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا کیا سے لفظ ہے پھر جا کر ترجمے میں ان حضرات کے یہاں پر پہنچ کے نا اس آئے میں جو ٹھنڈی ہے وہ یہ ہے اس لام کا ترجمہ کیا کیا ہے لام عربی زبان میں پندرہ سے بھی زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم اس کی اردو سے پھر اس پہ بات کر کبھی کبھی غرض کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے یہ کپڑا لے لو تاکہ سردیوں میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کام آئے تاکہ کپڑے کی غرض بیانا استاد کہتا ہے پڑھو تاکہ تم فیل نہ ہو جاؤ تو پڑھائی کی غرض بیان کی نا تاکہ تم فیل نہ ہو جاؤ تو جملے بنانے آپ اردو میں بیٹے یہ پنکھا لگا دیا ہے تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹے تو پنکھے کی ہوا کی غرض یہ ہے کہ مچھر اڑ جائے بالکل یہی الفاظ ہیں لیکن آپ دیکھیے مفہوم کتنا بدل گیا کہتا ہے یہ کپڑا لے لو دوست جا رہے ہیں دکان پہ کپڑا ہے وہ کہتا یہ کپڑا لے لو وہ کہتا ہے ہاں تاکہ دکاندار شام کو کہے چور یہاں کون تھا یعنی اس کپڑے کے اٹھانے کا انجام چوری نکلے گا اس سے مزاق کر رہا ہے ایک سرجن ہے وہ کہتا ہے اس سب کو کاٹ دو دوسرا ہاں تاکہ میں فیل ہو جاؤں مطلب یہ ہے کہ اس سرجری کو کرنے کا نتیجہ نکلے گا تو فیل ہو جاؤ تو ذرا آپ سوچیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس تاکہ قلم ایک ہی ہے وہ کہتا ہے تاکہ تمہیں مچھر نہ کاٹے اور یہ کہتا ہے تاکہ میں میں فیل ہو جاؤں تو ایک جگہ وہ رنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تاکہ سردی میں تم بچ سکو ٹنڈک نہ لگ جائے تاکہ پنکھا چلتا رہے تو تمہیں مچھر نہ کاٹے اور ایک جگہ وہ جام کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ انجام کیا ہوگا جی جو لام ہے اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں کہ انسان تعلیم اور جائز نکلا لیکن سے بلّہ منافقات تاکہ اللہ آزاد منافق مردوں منافق عورتوں کو مشرق مردوں مشرق عورتوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام غرض پر مبنی ہوتے اور اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ غرض کے لیے کام کرے کوئی یہ اللہ نے مخلوق پیدا کی غرض ہے خدا کی عبادت کرے غرض اس لیے کہ اللہ کی بادشاہی جائے گی خدا کی خدائی میں فرق آ جائے گا اللہ اللہ کوئی کام غرض سے نہیں کرتا اس کی رات اور بلند و بانا ہے کہ وہ غرض سے کام کرے اسی لیے وہاں روم مسلم کے بالکل پہلی دل کے آواز سے ایک جگہ فرماتے ہیں من نہ کردم کل ساسو دے گنا میں نے لوگوں کو اللہ نے کہا میں نے لوگوں کو مسا اس لیے پیدا نہیں کیا کہ لوگ میرے کوئی کام آئیں گے بلکہ تابر بد سزا گان جے ہم نے تو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنی بادشاہ کا اظہار کریں شہنشاہیت کا اظہار کریں کہ ہم جیسا شہنشاہ کہاں دیکھو گے تو پتا چلے ہم کتنے معاف کرنے والے ہیں کتنا دکھ دینے والے ہیں من نہ گنا بلکہ تابر بندگان سے گان جدے ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ لوگ دیکھیں ہم کہتے بادشاہ

نہیں جو اس ظلم اور جہالت کا انجام یہ نکلا کتنا آزاد دے گا منافق مردوں اور منافق اور عورتوں کو اور عورتوں کو اور سولہ قبول فرمائے گا مومی مردوں اور عورتوں کی تو یہ جو لام ہے یہاں پر تاکہ غرض کے لیے نہیں آیا ترجمے میں نے یہ آیا ہے اس لیے کہ اللہ انجام بتائے کہ دیکھو اس ظلم و جہالت کا انجام کیا نکلا یہ تو دو باتیں ہوئی ترجمے میں آبائی تشریف پہ شاہد اللہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر یہ امانت ہے کیا سے بھی پہلے ایک اور اور ہے وہ یہ کہ واقعہ ہوا کہاں ہے اللہ نے امانت پیش کی آسمان پہ زمین پہ پہاڑ پہ ہوا کہاں ہے کچھ سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوا امام بیزابی کا رجحان اس طرف ہے امام نصفی رحمت اللہ علیہ کا رجحان اس طرف ہے اس لیے پرانے جب کوئی ہے وہ تصدیق کرے تو پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے سننا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے کہ ممکن ہے جو بات کہہ رہا ہے کسی نے لکھی ہو آدمی پہلے بتا دیتے سب جہالت ہے ایسے ہے ایسے ایسے ہے بعد میں دس کتابوں سے نکلا اس میں کرنا کیا ہے پھر رجوع کی تو توفیق ہوتی نہیں پھر آدمی یہ کہتے ہیں شرماتا ہے نا ذرا کہ یار اس سے غلطی ہو گئی رجوع نہیں کرتا یہ بڑی عزت کی بات ایک آدمی کوئی بات بیان کر دے اور بعد میں غلطی نکل آئے کوئی چھوٹا ہی ہے سمجھا دے آدمی رجوع کرتا اس لیے کہ آدمی معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا معصوم آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد کون کیا پیش ہو گئے تو بہت مرتبہ ہو جاتی ہے امام بہتازی اور نصبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس یہ واقعہ کی پیش نہیں آیا کہ اللہ نے امانت کوئی چیز تھی جو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو دی اور کہا یہ کر لو یہ کر لو یہ واقعہ کی پیش نہیں آیا بلکہ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے کہ کر لو اگر ایسے ہوتا کہ ہم اپنی امانت پیش کرتے آسمانوں پر زمینوں پر زمین پر پہاڑوں پر اور وہ انکار کر دیتے اور نہ اٹھا سکتے اور انسان اٹھا دیتا تو یوں یوں یوں یوں ہو جاتا وہ کہتے ہیں ایسا واقعہ پیش نہیں آتا جب یہ تقسیم کر لی جائے تو بہت سے سوالوں سے آدمی بچ جاتا ہے کہ جتنے لوگ عقل کو زیادہ غالب رکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں واقعہ کہاں پیش آیا ہے کائنات میں آدمی کہتا ہے کہیں آیا ہوگا مجھے اب کیا پتا اس کے میں سے ایک طبقہ پر ایسے چلا گیا ہے شاہ لندہ رحمت اللہ نے اس کے آگے چل کے بحث کی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ایک بات اور خیال میں وہ مثال آپ کو دیں گے اس لیے آتا ہے یہ جو نام ہے نا غرض کے لیے اور یہ جو نام ہے جان پکانے کے لیے سورہ کرتب کے آغاز میں اس کی بڑی اچھی مثال آئی ہے اللہ تعالیٰ سے حسا علیہ السلام السلام کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یوں یوں ہوا حسا علیہ السلام السلام کے ساتھ اور خدا فرماتا ہے کہ ہم حسا فرعون کے قصہ آپ کے سامنے آپ پر نازل کر رہے ہیں اور فرعون جو تھا اس زمین میں بڑا اثر اٹھا دیا اور اس نے کیا کیا کہ ملک میں ایک جماعت کو کمزور کر دیا اور ان کے لڑکوں کو دبا کر دیتا تھا ان کی عورتوں کو زندہ کرتا تھا اور یہ بڑے تھے فرعون کے ماننے والے بہت فساد انہوں نے زمین میں بچا اور ہم نے چاہا یہ قرآن کا زرم ہم نے چاہا کہ اوپر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے اور ہم نے چاہا کہ ان کمزور لوگوں کو حکومت ملا کر امامت اس کے حوالے کریں اور ہم نے چاہا کہ فرعون تباہ ہو جائے اور جو کچھ چھوڑ کر جائے اس کے والد یہ لوگ بنے اور ہم نے چاہا کہ زمین پر حکومت آئندہ دی جائے ان لوگوں کو جن کو فرعون جیسے ظالم نے مزدور کر دیا تھا اور ہم فرعون کو حامان کو ان دونوں کے ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ جس چیز سے تم ڈرتے ہو نا اپنی سلطنت کے زوال سے اور اس چیز سے کہ جن کو آج ہم دبا رہے ہیں کل کو یہی کہیں حکومت میں نہ آ جائیں جو تم ڈر رہے ہو تمہارے ڈر کو سچا کر کے دکھائیں گے تو پھر کیا ہم نے کیا ہم نے مسالے صلاح کی ماں کے دل جب ان جاری پیدا ہو ہم نے کہا اس کی ماں کو قرآن استعمال کرتا ہے وہ رہی نہ یا ماں کی طرف بڑی وہی کیونکہ آتی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف اور وہ وہی جس میں کوئی حکم نہ ہو اور اللہ دل میں ڈال دے گی کہ یہ کرو یہ ہو جاتا ہے یہ صرف سارے سلام کے معاملہ کے ساتھ بھی ہوا مریم کے ساتھ بھی ہوا علیہ السلام شہد کی مکھی کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا لگنا اور نے شہد کی جو مکھی ہے اس کی طرف بہت یعنی کے دل میں یہ بات ڈالی یعنی یا جیوالے والے گروزہ پہاڑوں پہ اپنے گھر بنایا کر اور ہم نے سرخی کے دل سے یہ بات ڈالی شہر کی وکی ہے کہ دیکھ فضا نے ہم نے جن میں یہ راستے مقرر کر دیے ہیں بس جو کی تو وہ رقب کر دلا رقبے جو تیرے لیے راستے ہوا میں بنائے ہیں ان پہ ٹوٹا کر سرما کلی لی بالکل جس پھر ہم نے شہر کی وکی کو وہی کی اور ہم نے کہا رقص کر ہر قسم کے پھولوں سے جو بھی تجھے مل جائے تمہارات اس میں فرمایا ماں کی دل میں یہ بات آئی گئی ہم نے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا سوچ اور جب تمہیں ڈر لگے کہ پلان کے فوجی سے پکڑ لیں گے پھل بھی مل جاؤ تو موجوں کے حوالے کر دینا عجیب بات ہے پھران کے فوجی پکڑ لیتے تو دو چار گھنٹے بعد ہی دبا کرتے نا ماں سے کچھ نہ کچھ توقع دیتے ماں کو اور ادھر موجوں کے حوالے کرتے ایک لمحے میں یقیناً ڈوب کے مر جائے یہ باتیں ہم سوچ سکتے ہیں جس سے بچانا ہے اس کو کیا پرواہ اور پیٹ دیا لڑکا ان کا موجود کے حوالے کر دے رہا تھا کافی والا تھا نہ ڈرنا بالکل دکھ دکھ نہیں ہونا چاہیے ہم تیرے بیٹے کو تیرے پاس واپس سے آئیں گے جاگے تو اور تم جانتی ہو ہم اسے رسالت دیں گے پھل چکا تھا ہوا آدم فرعون فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا اس بچے کو اب یہ آ گیا نام لے یہ کون الحم معلوم کو یہ نام آ گیا نا اس کا ترجمہ اگر یہ کریں تاکہ یہ بچہ سلام ان کے لیے دشمن بنے اور تکلیف کا سبب بن جائے تو یہ ترجمان ٹھیک بیٹھتا ہی نہیں کون آتی اور کون ماں بچے کی رپورٹ آتی ہے کہ بڑا ہوگا دشمن بن جائے گا اور تکلیف میں دے گا کون ایسے کرتا ہے ایک یہ ترجمہ یہاں یہ ہوگا ہر تک آل فرعون فرعون کیے خاندان والوں نے اسے اٹھا لیا لیکن پورن لہم آلو بن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اٹھا کر زندگی بچا دی نا آخر میں فرعون کے اس کی دشمنی ہوگی وہ حضانہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن دیکھا اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ کئی جگہ پر آتا ہے اور وہاں پہنچ کے بڑی مشکل پیش آتی ہے اگر انسان ان باریکیوں اور دقتوں پر غور نہ کرے اپنے ہیں اس بات کی وہ کیا تھی کہ نے فرمایا ہم نے اپنی ضمانت کی آسمانوں پر پہاڑوں پر اور زمین پر مہاجرین نے گروہ اس طرف گیا ہے کہ قصہ کہیں وہی اور وہ کہتے ہیں اس کی مثال سمجھنیوں اس کا حشر سے سمجھو اللہ کیسے کہتا ہے لو انزلنا هذا القران على جبل اور اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پھٹ جاتا پہاڑ خاصیم ہو سکتے ہم جس کیا رندا خدا کے روب اور دبدبے سے یہ پہاڑ ان کا نگر شک ہو جاتا وہ کہتے ہیں ہوا نہیں کبھی ایسے لیکن اللہ نے کہا فرض کرو ایسے ہوگا اسی طرح یہاں پر فرضیت ہے کہ فرض کر لو ایسے ہو جائے گا ہم اپنی امانت اس طرح پیش کریں تو یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے ایک مفسرین کی رائے ہے دوسری طرح کے مفسرین بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں آسمانوں اور زمین سے کہا کہ میری اطاعت کو قبول کرو امانت دے لو امانت کی ایک تفصیل یہ کی گئی کہ اللہ نے کہا اطاعت کو قبول کرو دوسری تفصیل یہ کی گئی کہ اللہ نے کہا میری خلافت کو قبول کرو تیسری تفصیل نے کی کہ محبت کو قبول کرو ہر ایک اپنا اپنا ذوق ہے جن کو خلافت میں عزت نظر آئی اور جنہوں نے انسانی خلافت کو بہت عظیم شان سمجھا انہوں نے کہا ہم کا خلافت ہے جن پر تصور کا غلبہ تھا انہوں نے کہا اس سے مراد محبت ہے اللہ نے کہا میری محبت لے لو اور کوئی نظر آتے اور سب چیز کر دی صوفی بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی کہتا ہے مجھے قرآن کی تفصیل کی تلاش ہوئی اللہ نے سنا ملعون لیکن قرآن اور وہ درخت جس پہ اللہ نے لانت کی ہے قرآن میں آیا نہیں تم سے کہا وہ شجر ملعونہ ہے کون سا کس درخت کو خدا نے لانت کی ہے تو طالب علم کہتا ہے میں بغداد میں گھومتا رہا تو ایک جگہ کیا بڑے آدمی جیت تھے ان سے میں نے پوچھا تو تم لائے ہوئے تھے ستائے ہوئے تھے بغداد کے لوگوں سے تو کہنے لگے یہ نارد کوئی ہے جو ہمارا باپ جنت سے کافی علیہ السلام نے اس کو پایا ہو گیا وہاں سے علماء کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ صاحب کی لانت والا درخت کون سا ہے تو نے کہا وہی شجر ہے زخم جنم میں جو اگے گا اور جنگ بھی کھائیں گے دیئیں گے اس کو وہی آپ حقیقت سے تفصیل دیے گی کہتے گا مجھے اطمینان ہوا میں اپنے محلے سے گزر رہا تھا تو خان صاحب میں سوفی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ سوفیوں سے بھی پوچھوں کہ شجر مضمونہ قرآن میں کون سا ہے تو سوفیوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بلان جو ہوتا ہے نا یہ شجر مجمونا اس پہ لانت ہوگا

اب جو لوگ اس کی اطاعت سے تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین بھی اللہ کی اطاعت کرتی ہے آسمان بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور پہاڑ بھی اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھیں ان سب کو اللہ تعالی نے جو جو بھی جو حیثیت ہے سب خدا کی پہاڑ ہے داؤد علیہ السلام ضرور پڑھتے تھے اتنے زبردست پڑھنے والے تھے کی طرف ہفتے ضبور علیہ السلام کی جو صحائف ہے ان میں بھی آیا ضبور جنازی کے پہ مشتمل نقمے ہیں ان کے مشتمل اب تک ہیں ان سب میں اللہ کی ہے اور یہی بات قرآن بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب داود ہماری تعریف بیان کرتا تھا ضرور پڑھتا تھا کتنا جلدی پڑھ لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر سے کہتے تھے کہ میرے گھوڑے پہ کاٹھی زین تک دو تو ان کا گھوڑا جتنی دیر میں وہ کرتا تھا بیٹھتے تھے اتنی دیر سے پڑھ لیتے تھے مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے وقت میں برکت دی تھی جو لوگ وقت کی ڈیپتھ میں کام کرتے ہیں مطالعہ علم عبادت وہ تھوڑے وقت سے زیادہ عبادت کر لیتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے ہم ارے آپ کے لیے ایک رات سے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے لیکن جو لوگ ٹائم کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں وہ ایک ایک رات میں دو دو دفعہ دس دس دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہوں گھوڑے کی رکاوٹ پہ پاؤں رکھتا ہوں اور دوسری رکاوٹ پہ پاؤں رکھنے کا پڑھ لیتا ہوں یہ ہو جاتا لوگ اس لیے اسے نہیں مانتے کہ انہیں ٹائم کی گہرائی کا علم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام شہزادے تھے نا داؤد جیسے باپ کے بیٹے اتنی بڑی سلطنت حکومت بادشاہ تھے شہزادے تھے انہوں نے کہا کہ میں آج رات ننانوے عورتوں کے پاس جاؤں گا یا سو عورتوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے سو بیٹے دے گا اور میں سو کے سو بیٹے فوج میں دے چکا تھا کہ اللہ قلعہ میں لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کسی رشتے نے ان سے کہا کہ آپ ان شاء اللہ بھی کہہ دیجیے تو انہوں نے نہیں کہا شہزادے تھے بادشاہ تھے نہیں کہا اور اس رات میں سو عورتوں کے پاس گئے اور صلی اللہ فرمایا ننانوے نہیں ایک عورت سے ایک بچہ ہونے والا تھا وہ بھی وارشن ہو گئی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چیز بیان کر پا رہے ہیں وہاں لیکن ایک رات میں ایک مرد کے لیے ممکن کہتے ہیں یہاں پہنچ کے سارے فلاسفہ وائف جی وغیرہ وغیرہ اور وہ کہتے ہیں ٹائم کی ڈیپ سے جا کے کام ہوتے ہیں اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے قرآن اتنی مرتبہ پڑھ لیا یا ذکر اتنی مرتبہ کر لیا ایک بزرگ کے تفصیل کا دانا پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ کتنی مرتبہ اللہ ہو گیا ایک مرتبہ فرماتے تھے اٹھائیس ہزار مرتبہ کبھی کہتے تھے چوبیس ہزار مرتبہ وہ ٹھیک کہتے تھے ٹائم کے ڈیسک پہ جا کے جب آدمی کام کرتا ہے پھر ایسے کام ہوتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ضرورت ہی پڑھ لیتے تھے اور اللہ کہتے ہیں جب داؤد دارون پڑتا تھا ہم نے کہا جی بالونی ہم نے کہا پہاڑو تم داؤد کی آواز میں اپنی آواز ملا کر پڑھو اور ہم نے پرندوں سے بھی کہا کہ پرندوں داؤد کی آواز میں آواز اپنی ملاؤ اور میری تعریف کے نعرے بلند کرو میری تعریف اس پہاڑوں کی گونج کے ساتھ کرو تاکہ ہر طرف میرا نام بلند پہاڑوں نے اللہ کی مان زمین ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ قانون کو نکل جائے زمین نے مانی آسمان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان وقت ہی کرے گی مجتما پھر جب غرق ہوا ہے تو آسمان نہیں رویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے مرنے پہ آسمان روتا ہے تو ان کی آسمان زمین پہاڑ اگر کی تاج کی بات ہے تو سب نے کی حدیث میں آتا ہے آسمان کھلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو جگہ یقین نے دروازہ پھر کٹایا اندر سے آواز آئی کون کا کا کا کا پاس کون ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائے بلائے گئے گئے ہیں ہیں یا خود آئے انہوں نے نے کہا کہا تو اس فرشتے آسمان دروازہ کھول دیا اور اور آپ آنا بعد کیا بلائے گئے یعنی انکار کس چیز سے ہوا اگر یہ ساری چیزیں خدا کی مانتی ہیں اور یقیناً مانتی ہیں تو پھر انکار کس چیز سے ہوا قرآن کریم سے لکم بب اللہ سورج کی مجان نہیں ہے کہ اپنے دائرے سے نکل کے چاند سے جانچ کرائے اس کی ہمت ہی نہیں پر نجم و شجر اور تم نے دیکھا ہے کہ بیلیں اور یہ جو درخت ہیں ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں اور لوگوں تمہارے سائے مجھے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے انسان کا سایہ کیا چیز ہے ہم نے کبھی غور نہیں کون کرتا ہے ہر وقت روشنی میں سایا ہوتے ہی ہے اللہ نے کہا تمہارا سایہ ہمیں سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا درخت میں سجدہ کرتے ہیں چاند اور سورج میں سجدہ کرتے ہیں خود اللہ فرماتے ہیں کہ سورج جب اللہ کے عرش کے ٹھیک نیچے پہنچتا ہے ہے تو سجدہ کرتا وہ اور اللہ اس کے سجدے کو قبول کرتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے چلا جاؤ آگے چلو وہ آگے چلا جاتا ہے اور آپ رہنا آخری یہ دن جو آئے گا اس دن سجا جائے گا اور اللہ کہے گا تیرا سجدہ قبول نہیں یہ ایک ہی سجدہ ہے جو سورج کی کروڑوں اربوں سال کی زندگی میں خدا قبول نہیں کرے گا سورج پوچھے گا کہ اللہ کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واپس لوٹا جہاں سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ پہلا دن ہوگا جب مغرب سے سورج شروع ہوگا قرآن کو بھی بتا ہے سورہ نام کی عادت یا آیت ہے تو یہ وہ سارے خدا کی سجدہ گزار ہیں عبادت گزار ہیں کام کس چیز سے ہوا ان شاء اللہ